تو انہوں نے ان کی تکذیب کی بس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان سب کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ اندھے لوگ تھے